عبید اللہ اور اسامہ نے نافع سے انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امام مالی کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو انیس